حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اگر احرام والا آدمی لگڑ بھکا یعنی بھیڑیے جیسے خونخار جانور مار دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک مینڈھے کی قربانی دینا لازم کیا ہے اور اس جانور کو شکار قرار دیا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پچاسی